نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتی اور اکرما نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو نو